سورہ آل عمران آیت ایک سو اٹھائیس ایک سو انتیس يعذبهم فإنهم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم توبہ قبول فرمانا کسی کی مغفرت کرنا اور کسی کو عذاب دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار میں ہے غزوہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین میں سے بعض کے لیے نام لے کر بدعا فرمانے کا ارادہ کیا تو یہ حکم نازل ہوا کہ انجام کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں ممکن ہے ان میں سے بعض توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور اسلام کا جاں باز سپاہی بنا دے